بے شک میرے بندوہے کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم آمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنی والا ہے